جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تحریر لکھے تو لکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے حاجت براری کی زیادہ توقع ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیرہ یہ حدیث ضعیف ہے